حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چوبیس